ابو نظرہ کہتے ہیں ایک صحابی بیمار ہوا جب اس کے ساتھی اس کی تیمار داری کرنے کے لیے اس کے پاس گئے تو وہ رونے لگ گیا کسی نے اس سے کہا اللہ کے بندے تو کیوں رو رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنی موچھوں کو کاٹ دے پھر اسی حالت پر برقرار رہنا یہاں تک کہ مجھے آ ملے اس نے کہا جی کیوں نہیں ایسے ہی ہوا تھا لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا تھا بے شک اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور کہا یہ جنت کے لیے ہیں اور میں بے پرواہ ہوں پھر دوسرے ہاتھ سے ایک مٹھی بھری اور کہا یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اب میں یہ نہیں جانتا کہ میں کون سی مٹھی میں تھا حدیث نمبر 187 مسند احمد